ایک بدری صحابی حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بغور دیکھنے لگے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا دوبارہ نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس کیا اور دوبارہ نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے پھر پھر فرمایا واپس جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی دو تین دفعہ ایسا ہی ہوا آخر وہ آدمی کہنے لگا اے اللہ کے رسول قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی میں تو بار بار نماز پڑھ کر تھک گیا ہوں لہٰذا مجھے سکھا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے کھڑا ہو تو وضو کر اور اچھی طرح وضو کر پھر قبلے کی طرف منہ کر اور اللہ اکبر کہ اور اطمینان سے رکو کر پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرے پھر سر اٹھا حتیٰ کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرے پھر سر اٹھا پھر ہر رکعت میں ایسے ہی کر حتیٰ کہ تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر 1314